اور آج اسی آیت کی روشنی میں خطبے کے اندر کچھ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اس آیت کا تعلق اخلاق سے ہے اسلام میں اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمیدی امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ سرف صاحب نے ساتھ نمایا مام اسکرفی میران العبد یوم القیامت من خلق حسن اے لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن جب تمہاری تمام زندگی بھر کی نیکیوں کو ترازو میں رکھ کر کے وزن کیا جائے گا تو تمہاری تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہوگی تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنا سے نوازے پھر آپ نے ساتھ نمایا وہ انب گو الکلفاح ببی ببی اور اللہ تعالی بد زبان اور بد اخلاق انسان سے بے انتہا نفرت کیا کرتے ہیں بد اخلاقی اللہ تعالی کو قطان پسند نہیں ہے اسی طرح سے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اخلاق حسنا کی عدوت اور اخلاق حسنا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو ان نبین احبیا و اقرب اخلا اخلاقا اے لوگو یاد رکھو تم تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جو اللہ کے نبی کا محبوب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جایا کرتا ہے ان احب ان احب منی مجلس امل سب سے زیادہ میرے نزدیک تم میں سے محبوب تم مسلمانوں میں سب سے زیادہ تم مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے اس انسان سے محبت ہے میں اس انسان سے پسند کرتا ہوں اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا ان نمین الیہ وہ اقرب کم منی مجلس مل قیامت احاصن حکم تم لوگوں میں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہاں، اسے ہمارے قریب سب سے زیادہ ہمارے قریب جنت میں اس کو ٹھکانا عطا کریں گے پھر آپ نے ساتھ روایا یاد رکھو وہ ان اب ادا کم الیا وہ اب ادا مجل سین ملکی راما تم کرما پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ نفرت مجھے اس انسان سے ہے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ دور ہٹا کر کے اس کو رکھا جائے گا جو تم میں سے انسان بد اخلاق اور بد زبان ہوا کرتا ہے بد اخلاقی سے اسی لیے نبی رہے کراسنا بدوا کرتے مانگا کرتے تھے اللہ اللہ ادبی کمین شکا کے ون نفا کے وسو ہمیشہ دعا یاد کر لو اور بد اخلاقی سے دعا مانگنی چاہیے اللہ عمنی اعوذ کمی من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اے اللہ مجھے اللہ اپنی نافرمانی سے بچا لے اور اللہ مجھے نفاق سے بچا لے اور بد اخلاقی سے بچا لے بد اخلاقی کو نبی علیہ السلام نفاق کے ساتھ یہاں ملا دیا ہے اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو بد اخلاقی سے بچائے جس قوم سے جو قوم دنیا کے اندر وہی قوم عروج پاتی ہے اور وہی قوم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور سب سے بہتر ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا ایک بڑا عظیم ترین مقصد جو بیان کیا اخلاق حسنا کی تکمیل ہے آپ نے شاط رمایا ان نواب مکار اخلاق اے لوگوں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں آ کر اخلاق ہسنا کو عام کر دیں دنیا میں کسی نبی نے اپنی بے شک کا یہ مقصد نہیں بیان کیا جو آخری نبی محمد سلم نے بیان کیا اور لفظ ان نما کے ساتھ بیان کیا ان نواب و اس کو لے اے لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق ہنسنا کی تکمیل کر دیں اور اخلاق رسنا کو عام کر دیں اسی لیے نبی علیہ سلاد اسلام سے زیادہ اخلاق کی تعلیم کائنات میں کسی اور نے نہیں دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نبی علیہ سلاۃ اسلام ہی کے اخلاق ہسنا کی تعریف کی ہے وہ ان کلا اے ہمارے نبی اللہ نے آپ کو اخلاق ہسنا کے اعلیٰ مقام اور درجے پر رکھا ہے اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر اخلاق ہسنا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہیے لیکن اخلاق ہنسنا پیدا کیسے ہو اس کے کئی طریقے ہیں جن میں سے سب سے پہلا طریقہ میرے یہ ہے کہ اولاد کے اب ماں باپ بڑے ہو جانے کے بعد جب اخلاق بگڑ جاتے ہیں تب اخلاق کا سدھرنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے اس لیے اسلام نے رغبت یہ دلائی ہے کہ اخلاق ہنسنا اگر پیدا کرنا ہے تو اولاد کے دنیا میں آنے کے پہلے ہی پہلے اخلاق ہنسنا کا انتظام کیا جائے اور اس کی ترتیب اور اس کی شکل نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے اور اس کا انداز اس کا طریقہ ہاں، اور شکل نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے آپ نے ساتھ نمایا کہ تن کہل مارا تو لے اربئی لما لہا ولی جما لہا

یہ ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں میں اچھے اخلاق کب پیدا ہوں گے ہماری بچیوں میں اخلاق کب آئے گا ہمارے معاشرے میں اخلاق کب آئے گا اخلاق بگڑ جانے کے بعد سدھارنا مشکل ہوتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی کہ انسان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو اسی وقت آنے والی اولاد کے اخلاق اور دین کا خیال کر لیے اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ جب کوئی انسان رشتہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور رشتہ کرنا چاہتا ہے تو دین دار رشتے کو ترجیح دے نبی علیہ رات اسلام رشا فرماتے ہیں تن کہول مارا تو ایک تن کہول مارا تو لوگ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو چار خوبیاں نکاح شادی کے وقت دیکھتے ہیں چار خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے کچھ لوگ صرف عورت کے مال کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ عورت کے جمال کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ عورت کے حسب نصب ذات اور برادری کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ دین کو دیکھتے ہیں آپ نے ساتھ نمایا تم کہ اصول اربئین چار کسی عورت شادی کرنے میں چار چیزوں کا لوگ لحاظ رکھتے ہیں کچھ لوگ صرف مال کو دیکھتے ہیں لے مال یہاں عورت مالدار ہونی چاہیے داماد مالدار ملنا چاہیے صرف نگاہ ان کی مال پر ہوتی ہے دین ہو یا بے دین ہو یہودیت پر ہو یا عیسائیت پر ہو حرام کمانے والا ہو یا ناجائز راہ پر ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں صرف لڑکے اور داماد کے مال پر نگاہ ہوتی ہے عورت کے مال پر ہوتی ہے کہ یہ مالدار عورت ہے آئے گی تو بہت سارا جہیز لے کر کے آئے گی پہلی چیز تو لوگ مال کا اعتبار کرتے ہیں اور آج بڑا طبقہ یہی دیکھا کرتا ہے نمبر دو والے والی جمال کچھ لوگ عورت کی صرف خوبصورتی یا خوبصورت دماغ شکل و صورت دیکھا کرتے ہیں دین کا کوئی اعتبار نہیں ظاہری شکل و صورت اور حسن جمال کا اعتبار کرتے ہیں اور اسی کو معیار بنا کر کے شادی کرتے ہیں نمبر تین آپ نے ساتھ نمایا والے حساب عورت کی ذات برادری اونچی برادری اور اونچے قبیلے کی ہو اس پر نگاہ ہوتی ہے اور کچھ مشکل لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کو مشکل مسکین ہی کہا جائے گا بڑے مسکین ہوتے ہیں وہ لے دین ہاں جو نہ مال دیکھتے ہیں نہ دولت دیکھتے ہیں نہ ذات و برادری دیکھتے ہیں اس نہ حسب نصب دیکھتے ہیں صرف عورت کے ایمان عقیدے تقوا پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں آپ نے ساتھ روایا فر بات دین اے مرد مومن اگر تو کامیابی چاہتا ہے آئندہ رشتے میں اولاد پیدا ہونے کے بعد ازدواجی زندگی میں خوشگواری اور اپنے گھر کے ماحول کو اگر درست کرنا چاہتا ہے تو مال کو نہیں دیکھنا حسب نصب کو نہیں دیکھنا ذات برادری کو نہیں دیکھنا حسن جمال کو نہیں دیکھنا فرد ذات دین تیری کامیابی اللہ تعالیٰ نے دیندار رشتے میں رکھی ہے دیندار رشتے کو اپنانا فر فر وغیرہ دین سر بت یہ تھا اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کرو اگر آپ کے گھر میں دین دار بیوی ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دین دار بیوی ہے اور آپ یا لڑکی والوں نے دین دار داماد اور دین دار شوہر اپنے لیے منتخب کیا ہے تو ان دونوں کے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی دیندار باخلاق ہوگی اسی لیے امام تبرانی رحمت اللہ نے حدیث نقل کر کے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اللہ سراج نے ساتھ رمایا افسل اناح سے مومن ان بہت نہ کری اے لوگوں یاد رکھو اس پر زمین پر اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین مومن وہ ہوگا جس کا باپ بھی دیندار رہا ہو ماں بھی دیندار رہی افسل اناح سے الناس مومن بین کریمین او کما کالا رہے پراساں باپ بھی دیندار ہو دین ایماندار ہو اور دیندار ہو متقی پرہیزگار ہو باخلاق ہو اور ماں بھی اسی طرح اسی طرح سے دیندار اخلاق ہوگی تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ دیندار ہوگی ہمیں وہاں سے کب بیان کیا کہ تاریخ نے اس نہایت اس واقعے کو بہترین سب خاص کر زینت بنایا ہے کابل کا بادشاہ دوست محمد جب اس نے دشمنوں سے کافروں اور مشرقوں سے مقابلے کے لیے فوج بھیجی اور اپنے بیٹے اپنے بیٹے کو سپر سالار بنا کر کے بھیجا ایک مہینہ گزر رہا تھا جنگ کی کوئی خبر نہ آئی بیٹا وہ مسلم فوج گالی با رہی ہے یا مسلم فوج شکست کھا رہی ہے ایک دن اس کی بیوی کابل کے بادشاہ دوست محمد کی بیوی دوست محمد کابل کا بادشاہ اس کی بیوی اس کے محل میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بڑا اداس اور بڑا ہی افسوس کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا سردار کیا ہوا کہا ابھی ابھی صبح خبر آئی ہے کہ بے فوج ہماری شکست کھا گئی اور کافر قوم غالب آ گئی ہے اور میرا بیٹا نکما نکلا وہ میدان چھوڑ کر کے بھگ گیا ہے لیکن وہ ماں وہ تحجد ماں وہ تلاوت قرآن کرنے والی کابل کے مکیرانی وہ کہتی ہے سرتاج آپ بالکل بھول جائیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا یہ خبر تو جھوٹ ہو سکتا سکتی ہے لیکن میرا بیٹا کچھ دن ثابت نہیں ہو سکتا آخرکار ابھی چند ہی روز گزرے ہوئے ہیں دوست محمد پوچھتا ہے کہ اگر تم نے قسم کیوں کھائی کہاں آپ کو وقت بتائے گا آخر کا ایک دن فوری طور پر صبح بھی بیٹھا ہوا ہے ناشتے سے پہلے گھوڑ سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آیا کہ بیٹے کسی میں پورا دشمن ملک اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا ہے اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا ذرا بتاؤ تم نے اتنے زور دھار انداز میں ہمیں خبر آئی کہ فوج شکست کھا گئی ہے اور تم نے قسم کھا کے کہا کہ ہاں فوج شکست نہیں کھائی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہاں میرے سرداج معلوم ہے ہم نے یہ راز آج تک آپ کو نہیں بتایا تھا میں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا تھا جس دن سے بچہ پیٹ میں آیا تھا میں نے جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اور جب تک غلام نہیں ہوئی میں نے کبھی تحجد کی نماز ترک نہیں کیا ہے ایسا دیکھا اور ولادت کے بعد پیدا ہونے کے بعد جب یہ بچہ میرے گود میں آیا ہے تو جب بھی اس نے دودھ ہم سے مانگا ہے اور دودھ پینے کی خواہش کی ہے بچہ دودھ کے لیے بولا ہے اور پیاسا ہوا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک دو وضو کر کے دو رکعت سنت نفل نہیں پڑھ لیا تب تک میں نے اپنے بچے کو کبھی دودھ نہیں پلایا ایسا بچہ جس کی میں نے اس طرح سے تربیت کی ہے وہ بچہ اس دن ہی کہ جائے اور شکست کھا جائے اللہ اس کی نہ مدد کرے یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے میرے بھائیوں نبی علیہ شام کا فرمان یاد رکھو اب ذہنا سے مومن مہن بھئی سب سے بہترین مومن وہ ہوتا ہے جس کے باپ بھی دیندار ہو اور ماں بھی دیندار ہو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے اسی لیے میرے بھائی جو رشتہ ڈھونڈنے میں دیندار رشتہ ہو اور پھر جب دیندار رشتہ مل جائے اس سے اولاد پہنا ہو اولاد کو اب اخلاق سکھائے جائیں سب سے پہلا مدرسہ سب سے پہلے پہلا مدرسہ بچے کا گھر ہوتا ہے اور گھر میں بھی بچے کی ماں کا کی گود ہوا کرتی ہے ماں باپ جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچے وہی دیکھتے ہیں اگر ماں نکاب پڑھتی ہے اوڑھتی ہے تو بچی کو کبھی نکاب اوڑھنے کے لیے کہاں نہیں جاتا تجربہ کر لو بچی سمجھتی ہے عورت تو ہے کہ چہرے پر پردہ ڈال لے میں بچی ہوں اسی لیے گھر میں ڈھونڈتی ہے لینگی رہتی ہے جب بھی کالا وہ دوپٹہ بھی پا جاتی تو اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہے کیوں اس نے اپنے ماں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ماں باپ کو اگر اولاد نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو ماں باپ جیسے کھڑے ہوتے ہیں بچے ننگے بھی نہیں اتنے چھوٹے وہ بھی آ کر کے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں رخو سجے میں جھکنے لگتے ہیں سارا معاملہ ماں باپ کی اصلاح کا ہے ماں باپ اپنی اصلاح کریں اپنے اندر اخلاق پیدا کریں اور بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو نبی رہتا وہ ابنا او سب سنین جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو وز ہمارے یہاں وہ ابنا اثر سے نیم اور اگر دس سال کے بچے ہو جائیں پھر بھی نماز میں کوتا ہی کریں تو ان کو سڑا دیا کرو مارو ان کو تاکہ آئندہ نماز چھوڑنے کی ہمت اور جرات نہ کرے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی کو آواز سفیر اللہ من نہیں الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اما بھائی یہ پہلی سیڑھی ہے اولاد کہ آنے کے پہلے پہلے ماں باپ دونوں دیندار ہوں اور ان کا ماحول اسلامی ماحول ہو اور اسی لیے اگر غلط ماحول ہے ہمارے غلط تعلیم و تربیت سے بچے بگڑ نہ ہیں تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا ہے کلو ویدان ہی او اوان ہی او جو مجسان ہی آدر شاع نماتے ہیں ہر بچے کو تو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں اس کے ماں باپ بعد میں غلط ماحول اور غلط تعلیم کے ذریعے اس کو یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے یا مجوسی بنا دے ماں باپ کے بعد اب میرے بھائیوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے معلم مدرسے استاد اولاد کے بنا اور بجان اور اسلامی اخلاق کی تعمیر اور اس کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے اچھے استاد کی ضرورت پڑا کرتی ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے مدرسے میں کن اساتذہ کے حوالے کر رہے ہیں وہاں اخلاق کی کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہماری نگاہ مدرسے کے مدرسین اور مدرسے کے اسٹاف پر ہونا چاہیے مدرسہ چلانے والا بد اخلاق ہے یا اچھے اخلاق والا اور جہاں ہم اپنے بچے کو داخل کر رہے ہیں اس مدرسے میں اساتذہ کیا اخلاق کیریکٹر کردار کیا ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کیوں بچے استاد سے جو سیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ بچے اثر اپنے استاد کا ہوا کرتا ہے اسی لیے اچھا معلم ہونا چاہیے نبی علیہ فراستان اس کائنات کے سب سے بڑے معلم تھے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے دیکھا کہ بچہ کھانا کھا آپ کے ساتھ امر بن سلما کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے سے تھے انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ برتن میں ڈالنا شروع کیا معلم ہے معلم کے ساتھ ساتھ مرب بھی ہونا چاہیے استاد بھی ہو ہو اور بچے کی تربیت کا خیال رکھنے والا بھی ہو آج ہم سیکھ دیتے ہیں لمبی لمبی تعلیم کی سیکھ دیتے ہیں معلم تو ہوتا ہے لیکن اتنا پیسہ لینے کے باوجود بھی وہ کے بچے کا مربی نہیں ہو پاتا بچوں کی تربیت نہیں دیتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے پڑھانا سمجھتا ہے اور یہ جو ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک عرصہ آپ پر وہ گزرا ہے کہ مدربی صرف مدرس نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کا مربی بھی ہوا کرتا تھا وہی آپ کو پڑھاتا بھی تھا اور وہی آپ کی تربیت بھی کرتا تھا اسی لیے کہا جاتا تھا مثال تھی پرانے زمانے میں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہتے تھے لوگ کہ اگر درخت کو پہچاننا ہے تو اس کے پھل سے پہچانو یعنی اگر استاد کو پہچاننا ہے تو اس کے شاگردوں سے پہچانو اگر شاگرد اچھے ہیں تو اس کا مطلب استاد بھی اچھا ہے اگر شاگرد بگڑے ہوئے ہیں تو سمجھو استاد بگڑا ہوا ہے اسی لیے نبی رہے سرا شام کو بنا دیکھو معلم بھی ہیں اور مربی بھی ہیں اور کس طرح سے تربیت کرتے ہیں اللہ اکبر جب دیکھا کہ بچہ ادھر ادھر بائیں ہاتھ سکھا رہا ہے تو آنے پر میں یا غلام فوراً ہاتھ پکڑ لیا فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور آج آپ کے بچوں کا استاد کتنی غلطیوں پر ہاتھ پکڑ رہا ہے وہ ذرا سوچیے گا اللہ رسول نے فوراً بچے کا ہاتھ پکڑ لیا کیوں دو غلطی کر رہا ہے ایک تو بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا نمبر دو بھائی ہاتھ سے شروع کر دیا تیسری غلطی ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے لگا پولیس میں آر بھیا غلام بیٹے ایسے آئندہ نہیں کھانا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو نمبر دو وقل بھی امین دائیں ہاتھ سے کھاؤ نمبر تین اللہ اکبر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور نمبر تین اپنے سامنے سے کھاؤ ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالو کس قدر تعلیم تھی ہارو رشید کے بارے میں نقل کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ رکھتے تھے اپنے ہارو رشید خلیفہ اپنے بیٹے اور مامور رشید امیر رشید اور مامور رشید دونوں کے لیے ایک معدد ایک استاد رکھا کہ ٹیوشن پڑھانے والا کہ میرے دونوں شہزادوں کو آ کے پڑھا دیا کرو پڑھایا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ پڑھایا امیر اور مامون دونوں آ کے پڑھتے ہیں اور ٹیوشن پڑھانے والا استاد آ کے پڑھاتا ہے ایک دن ٹیوشن کے وقت میں ڈیوٹی کے وقت میں اس کو استنجے کی ضرورت پڑی استاد فرا جیسے اٹھا بچوں سے کہا ہمیں اور شہزادوں سے کہ تم دونوں بیٹھو میں استنجا کر کے آ رہا ہوں جیسے استاد اٹھا امین اور مامون دونوں شہزادے بہت تیزی کے ساتھ شیر کے مانند دوڑے استاد کے جوتے کی طرح دونوں کی کوشش یہ ہے کہ استاد کی جوتیاں ہم سیدھی کریں امیر نے دیکھا مامون بڑھ رہا ہے تو اس نے مامون کو مارا دھکے کہ یہ جوتی سیدھی نہ کسے کے دور چلا جائے مامول نے اٹھا اور امیر کو کھینچ کر کے مارا کہ استاد کی جوتیاں میں سیدھی کروں یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے لیکن جب دونوں جوتے اتارنے کی جگہ پہ پہنچے تو ساتھ پہنچے ایک نے ایک جوتی پایا اور دوسرے نے دوسری جوتی پائی اور دونوں شہزادوں نے اپنے استاد کی جوتیوں کو سیدھے کر دیا اور استاد پہنچا پہن کر کے ہم مارنے گیا اتنے میں وزیر آ گیا ہارون رشید کا ہارو رشید کا وزیر دیکھا کہ یہ شہزادی ہو کر کے ٹیوشن پڑھانے والے تھرڈ کلاس کا جو استاد اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں امیر اور مامون کو بلا کر کے وزیر نے کہا تم نے اپنے باپ امیر المومنین ہارو رشید کی کبھی جوتیاں سیدھی کیا کہا نہیں کہا ہے دوسرے دن جا کر کے ہارون رشید سے شکایت کر دیا وزیر نے صاحب آپ کے بیٹے کتنے بگڑ رہے ہیں دیکھا کیا ہوا سارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شخص سے جس کو جس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ نے رکھا ہے وہ آپ کے دونوں شہزادوں سے اپنی چوتیاں سیدھی کرواتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہاں میرے شہزادے اور اپنے استاد کی چوتیاں سیدھی کرنے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے صبح ٹیوشن پڑھانے والا آئے تو فوراً اس کو بلانا بہرحال دربار جمع فرا پہنچے وزیر آیا چلیے بلا رہے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں بس غلطی ہو گئی کفن نہیں لے کر کے آئے کیوں اب جس شہزادوں نے جوتی سیدھی کر رہے تھے اور وزیر نے دیکھ لیا شکایت کیا ہماری خیر نہیں وہاں پہنچے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میرے ہارون رشید نے پوچھا یہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دونوں شہزادے تمہاری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں کہا کہ سیدھی تو نہیں کرتے لیکن کل میں اس کے لیے اٹھا تو دوڑ کر انہوں نے سیدھی کر دیا پہلی مرتبہ زندگی میں سیدھی کیا کہا تم نے کہا تو نہیں کہا نہیں میری جرات کہاں ہو سکتی کہ میں تمہارے شہزادوں کو میری جوتیاں سیدھی کرو کہا پھر کہا وہ دونوں اپنے سے گئی سیدھی کرنے کہا تو اچھا، ٹھیک ہے ادھر شہزادوں کو بلایا انہوں نے ڈنڈے پہ جانتے ہو یہ ہمارے استاد ہیں کہا انہوں نے ڈنڈے مار کر کے تم سے جوتیاں سیدھی کروائی کہا نہیں کہا کیوں سیدھی کیے کہا استاد ہے استاد کی خدمت ہمارے لیے درست ضروری ہے یہ بڑے ہیں اور نبی نے فرمایا ہے جو اپنی بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اتنا سننا تھا ہارو رشید فرا کو بلایا تک پر بیٹھایا اور خادم کو بلایا کہا جاؤ ساٹھ ہزار نکال کر کے دینار لاؤ دس ہزار بیس ہزار اس بیٹے کو بیس ہزار دوسرے کو اور بیس ہزار استاد کو دو دونوں کو کو بیس بیس ہزار دینار اس لیے انعام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لیا ہے اور استاد کو بیس ہزار اس لیے دے رہے ہیں اس میں ایسی اخلاق کی تعلیم میرے بچوں کو دیا کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے اساتذہ ملیں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں العالمین ہمیں اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کے توفیق فرمائے تیسری چیز اولاد کی تربیت کے لیے میرے بھائیوں ضروری یہ ہے کہ آپ کی اولاد کے اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں آج کا میڈیا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے آپ کے بچے کیا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ میں کس کے ساتھ مشغول ہے دیکھو اخلاق کے بگاڑنے والی چیزیں ہیں یا اخلاق کے بنانے والی چیزیں ہیں آپ میڈیا پر اولاد اپنی اولاد پر کنٹرول کریں وہ میڈیا میں کئی کیا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور بند کمرے میں کیا انٹرنیٹ پر کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھو ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاق کو بگاڑ دے گی یہ تین چیزوں کا خیال رکھو ایک رشتے کے پہلے پہلے دیندار رشتہ نمبر دو تعلیم کے پہلے پہلے اچھے استاد مربی کی فکر اور نمبر تین میڈیا کا خیال رکھو تمہارے بچے کس میڈیا میں کون سی چیزوں کے ساتھ مشغول ہیں کھیل کود کے ساتھ لہو عید کے ساتھ بد اخلاقوں کے ساتھ بد کرداروں کے ساتھ یا کسی دین دار اچھے اخلاق والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کے توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں محیط و متب سنت بنائے جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی صحیح معاملوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے ہمیں وہ ماحول عطا پر ماحول مہیا کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ تعالیٰ جس نے ہماری اولاد اچھے اخلاق سیکھے الحال عالمین ہمارے حکمرانوں کو اچھے اعمال کے توفیق نصیب فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے ان کے خطاؤں سے نئے سے اور نشوں سے درگر فرما الحال عالمین انہیں ایسے اعمال کرنے کے توفیق نصیب فرما جو موجود ہیں جو امت کے لیے ملک کے مسلمان کے لیے ہم تمام لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں اور ان کو ہر منقرات چیز اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھ اللہ